اللہ اللہ من رسلا ومن الناس ان سمیع بصیر يعلم ما بين وما خلفهم وإلى ترجع فرشتوں میں سے اور انسانوں میں سے رسولوں کو اللہ ہی چھانٹ لیتے ہیں بے شک اللہ تعالیٰ سننے والے دیکھنے والے ہیں وہ بخوبی جانتے ہیں جو کچھ ان کے آگے ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے اور اللہ ہی کی طرف سب کام لوٹائے جاتے ہیں سامعین آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے منصب رسالت کا خدار کون اپنی مقرر کردہ تقدیر کے جاری کرنے اور اپنی مقرر کردہ شریعت کو اپنے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچانے کے لیے اللہ تعالیٰ جس فرشتے کو چاہتے ہیں مقرر کر لیتے ہیں اسی طرح لوگوں میں سے بھی پیغمبری کی خلعت سے جسے چاہتے ہیں نوازتے ہیں بندوں کے اقوال سب وہ سنتے ہیں ایک ایک بندہ اور اس کے اعمال اللہ کی نگاہ میں ہیں وہ بخوبی جانتے ہیں کہ مستحق بنصب نبوت کون ہے جیسے اللہ نے سورہ نعام کی آیت نمبر 124 میں فرمایا اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ کہ اللہ تعالیٰ ہی کو علم ہے کہ منصب رسالت کا صحیح طور پر اہل کون ہے رسولوں کے آگے پیچھے کا اللہ کو علم ہے کیا اس تک پہنچا کیا اس نے پہنچایا سب اللہ پر ظاہر و باہر ہے جیسا کہ اللہ نے سورہ جن کی آیت نمبر 26 میں فرمایا عالم الغیبی فلا غیر غیبی غیبه احدا یعنی وہ اللہ تعالیٰ تو غیب کے جانے والے ہیں اور اپنے غیب کا کسی پر اظہار نہیں کرتے ہاں جس پیغمبر کو وہ پسند فرمائے تو اس کے آگے پیچھے پہرے مقرر کر دیتے ہیں تاکہ وہ جان لے کہ انہوں نے اپنے پروردگار کے پیغام پہنچا دیے اور اللہ تعالیٰ ہر اس چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے جو ان کے پاس ہے اور ہر چیز کی گنتی تک اللہ کے پاس شمار ہو چکی ہے بس اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے رسولوں کے خود نگہبان ہیں جو انہیں کہا سنا جاتا ہے اس پر خود ہی ان کے حافظ ہیں اور ان کے مددگار بھی ہیں جیسے اللہ نے سورہ معاہدہ کی آیت نمبر 66 میں فرمایا یا ایو ہر رسول یعنی اے رسول جو کچھ آپ کے پاس آپ کے رب کی طرف سے اترا ہے پہنچا دیجئے اگر ایسا نہ کیا تو حق رسالت ادا نہ ہوگا آپ کا بچاؤ اللہ کے ذمے ہے